بد عہدی جاہلیت میں وفائے عہد کا بھی کوئی پاس اور لحاظ نہ تھا جب کبھی دشمن سے انتقام لینے کا کوئی اچھا موقع مل جاتا تو تمام عہد و پیمان توڑ کے رکھ دیے جاتے تھے دور جانے کی ضرورت نہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار عرب کی بد عہدیوں کے واقعات نہایت کثرت سے ملتے ہیں بنو پینقا بن نذیر اور بنو قریضہ سے رسول اللہ کے معاہدے ہو چکے تھے لیکن تینوں نے وقت پر ان کو توڑ ڈالا بن نذیر نے خود حضرت کو قتل کرنے کی سازش کی بنو قریضہ نے جنگ احزاب میں اعلانیہ اسلام کے خلاف شرکت کی قیقا نے قریش کے بھڑکانے پر سب سے پہلے اعلان نے جنگ کیا قبائل نے خود ہی رسول اللہ سے چند آدمی مدد کے طور پر طلب کیے اور جب آپ نے ستر صحابہ کی ایک جماعت ان کے پاس بھیجی تو انہوں نے بیر معونہ پر سب کو قتل کر دیا بن الحیان نے مقام رجی میں حضرت خبیب زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق کو امان دی اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو تینوں کو پکڑ کر باندھ لیا ایک کو قتل کیا اور دو کو مکہ لے جا کر بیچ ڈالا اس قسم کی بدعدیوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لا یرقبون فی مؤمن علم ولا ذمہ اور وہ کسی مسلمان کے ساتھ قرابت یا معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا طریق جنگ عربی فوج کی خصوصیات کو ایک شاعر نے جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے میں ایک مہذب شاعری نہ ہوں اگر تمہارے عین گھروں کے سامنے ایک پھاڑنے اور پیسنے والا لشکر نہ آئے اس کو دیکھنے ہی سے قوت والے مسخر ہو جاتے ہیں اور پیٹ والیوں کے حمل خوف سے گر جاتے ہیں جوان کنواری لڑکیاں اس کی حیبت سے بوڑھی ہو جاتی ہیں اور اس کے خوف سے وہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں جو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اس میں بنی نجار کے شیر پھرتے ہیں ان جنگلی شیروں کے مانند جن کا مسکن گھنی جھاڑی ہے جس میں شیر ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور سننے والا بس اس شخص کی ہائے ہی سنتا ہے جسے وہ پھاڑ ڈالے